محبت جو ہے اس کے دو مسائل ہوتے ہیں وہ یہ ایک تو جب ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا اکتر عثمان صاحب کا شعر یہ کار عشق بھی ہے جب کار نا تمام سمجھو کہ ہو رہا ہے مگر عمر بھر نہ ہو اے اے اے اس کا ایک دقت یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ محبت ہو گئی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان پاس ہوتا تب نہیں ہوتی جب چلا جاتا تب ہوتی ہے وہ میں تجمل کا ایک شعر سناتا رہتا ہوں کہ وہ جب یہاں تھا تو ہم دیکھتے نہ تھے اس کو وہ جا رہا ہے تو ہم کھڑکیاں بدلتے ہیں تو میرا جو معاملہ تھا ہندوستان سے جو میری پہلی محبت ہے وہ اظہر بھائی تھے اور مجھے پتا بھی لگ گیا تھا کہ مجھے ہو گئی ہے اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے من سے کر رہا ہوں تو اظہر بھائی کو بلانے سے پہلے شورش کشمیری صاحب کا ایک شعر آپ بھرپور استقبال کیجیے اظہر بھائی کا دم گفتار تیرے ہونٹ سے رشتی ہوئی بات دم گفتار تیرے ہونٹ سے رشتی ہوئی بات جیسے یاکوت کی سل چیر کے جھرنا پھوٹے یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جسے ساری دنیا محبت کرتی ہے اس کی پہلی محبت ہندوستان سے میں ہوں تمہارا حسن ہے کافی گواہیوں کے لیے تمہارا حسن ہے کافی گواہیوں کے لیے جو کٹ سکے نہ کبھی وہ دلیل بن جاؤ تمہارا حسن ہے کافی گواہیوں کے لیے جو کٹ سکے نہ کبھی وہ دلیل بن جاؤ مقدمات محبت نہ ہار جائیں کہیں ہماری پیروی کر دو وکیل بن جاؤ شکریہ بہت شکریہ غزل سے چند اشعار مطلب سماعت کریں کہ بات بناؤ بات بناتی اچھی لگتی ہو بات بناؤ بات بناتی اچھی لگتی ہو کھاؤ جھوٹی قسمیں کھاتی اچھی لگتی ہو بات بناؤ بات بناتی اچھی لگتی ہو کھاؤ جھوٹی قسمیں کھاتی اچھی لگتی ہو سگریٹ بس یوں پیتا ہوں تم منع کرو مجھ کو سگریٹ بس یوں پیتا ہوں تم منع کرو مجھ کو تم سمجھاؤ تم سمجھاتی اچھی لگتی ہے بہت شکریہ اور اتنی اچھی کیوں نہیں لگتی مجھے حقیقت میں اتنی اچھی کیوں نہیں لگتی مجھے حقیقت میں جتنی میرے خواب میں آتی اچھی لگتی ہو اتنی اچھی کیوں نہیں لگتی مجھے حقیقت میں جتنی میرے خواب میں آتی اچھی لگتی ہو اتنا ہنسی ہو کر بھی آخر کون نہ اترائے ریحان دھیان بھائی اتنا ہسی ہو کر بھی آخر کون نہ اترا ہے تم اتراؤ تم اتراتی اچھی لگتی ہو بہت شکریہ کہ اتنا ہنسی ہو کر بھی آخر کون نہ اترائے تم اتراؤ تم اتراتی اچھی لگتی ہو شام ڈھلے تم بن جاتی ہو یاد سے خوشبو شام ڈھلے تم بن جاتی ہو یاد سے خوشبو خوشبو بن کر گھر مہکاتی اچھی لگتی ہو شام ڈھلے تم بن جاتی ہو یاد سے خوشبو خوشبو بن کر گھر مہکاتی اچھی لگتی ہو ویسے تو تم جان چکی ہو جسم کے سارے بھید ویسے تو تم جان چکی ہو جسم کے سارے بھید لیکن کبھی کبھی شرماتی اچھی لگتی ہو بہت شکریہ بڑی عنایت ایک اور غزل سے چند شیر کے جی بھائی شا سنائیے ہمارا کام یہ لفظ و معنی کر نہ پائے ہمارا کام لفظ و کر نہ پائے یہ لفظ و معنی کر نہ پائے تمہارے حسن کی ہم خوانی کر نہ پائے الاؤ بجھ گئے سب خامشی سے جلتے جلتے الاؤ بجھ گئے سب خامشی سے جلتے جلتے تیری موجودگی کو ہم کہانی کر نہ پائے پہنچنا چاہتے تھے اپنے گھر بھی وقت سے ہم پہنچنا چاہتے تھے اپنے گھر بھی وقت سے ہم محبت اس لیے بھی جاویدانی کرنا پائے بہت شکریہ بہت اچھا ہے حضرت بھائی کوئی آسیب پاؤں میں رہا زنجیر بن کر کوئی آسیب پاؤں میں رہا زنجیر بن کر تیری یادوں سے ہم نقل مکانی ہاں، کرنا ہاں، ہاں، پائے کیا کہنے واہ واہ واہ بہت شکریہ کوئی آسے پاؤں میں رہا زنجیر بن کر کیا تیری یادوں سے ہم نقل مکانی کر نہ پائے کسی کو خود میں پا لینے کا مطلب ہے کسی کو خود میں پا لینے کا مطلب شاعری ہے یہ دیوانے ہی کر سکتے ہیں گیانی کر نہ پائے واہ واہ واہ کیا کہنے کسی کو خود میں لینے کا مطلب شاعری ہے یہ دیوانے ہی کر سکتے ہیں گیانی کر نہ پائے اور چند شیر سماعت کر لیں کہ اچھا۔ اپنی مٹی پہ ہی آزار سمجھتے ہیں مجھے اپنی مٹی پہ ہی آزار سمجھتے ہیں مجھے ہوں تو ایک پھول مگر خار سمجھتے ہیں مجھے نیک لوگوں کے سبامال پتا ہے مجھ کو نیک لوگوں کے سبامال پتا ہے نیک لوگوں کے سبامال پتا ہے مجھ کو فخر ہے لوگ گنہ گار سمجھتے ہیں مجھے بھائی مجھے پڑھیے تو کتابوں کی طرح سے پڑھیے مجھے پڑھیے تو کتابوں کی طرح سے پڑھیے آپ تو صبح کا اخبار سمجھتے ہیں مجھے اور کہاں آسانی سے آتا ہوں سمجھ میں اس کی کہاں آسانی سے آتا ہوں سمجھ میں ان کی جو سمجھتے ہیں کئی بار سمجھتے ہیں مجھے بھائی کیا بات ہے بہت شکریہ اور ایک غزل بس آخری اور اس کے بعد اجازت جی اچھا جی میں میں سنائی دیتا ہوں اماد بھائی کا حکم ہے ایک غزل کے لیے میں سنائی دیتا ہوں یہ بار غم بھی اٹھایا نہیں بہت دن سے یہ بار غم بھی اٹھایا نہیں بہت دن سے یہ بار غم بھی اٹھایا نہیں بہت دن سے کہ اس نے ہم کو رلایا نہیں بہت دن سے ادب چلو کہ خاک اڑائیں چلو شراب پیئیں چلو کہ خاک اڑائیں چلو شراب پئیں کسی کا ہی منایا نہیں بہت دن سے کیا کیا کہنے کہنے بھائی یہ کیفیت ہے میری جان اب تمہیں کھو کر یہ کیفیت ہے میری جان اب تمہیں کھو کر کہ ہم نے خود کو بھی پایا نہیں بہت دن سے کیا کہنے اضر بھائی واہ ہر ایک شخص یہاں محو خواب لگتا ہے ہر ایک شخص یہاں میں خواب لگتا ہے کسی نے ہم کو جگایا نہیں بہت دن سے اور شیر آخر یہ خوف ہے کہ رگوں میں لہو نہ جم جائے یہ خوف ہے کہ رگوں میں لہو نہ جم جائے تمہیں گلے سے لگایا نہیں بہت دن سے یہ خوف ہے کہ رگوں میں لہو نہ جم جائے تمہیں گلے سے لگایا نہیں بہت دن سے بہت شکریہ حاضرین بہت محبتوں سے نوازا آپ نے بڑی نایت